وہ جنات سلیمان کے لیے جو وہ چاہتے بنا دیا کرتے تھے اونچی اونچی عمارتیں تصویریں حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور زمین میں جمی ہوئی دیگیں اے داؤد کے خاندان والو تم ایسے عمل کیا کرو جن سے شکر ظاہر ہو اور میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوں